الباب الرابع والستون ومئة باب فضل من مات له أولاد صغار اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے قبل فوت ہو جائیں تو اللہ تعالی اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کی برکت سے جنت میں داخل فرمائے گا بخاری و مسلم وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد وعن لا تمسه النار إلا تحلة القسم متفق عليه وتحلة القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها والورود هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے آگ پر سے گزرے گا بخاری و مسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے و ام کم اللہ و تم میں سے ہر شخص اس جہنم میں وارد ہوگا اور ورود سے مراد السرات پر سے گزرنا ہے یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر بنایا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں عافیت سے اس پر سے گزار دے آمین وعن قال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 فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله الله صلى عليه وسلم واثنين متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کی باتیں تو مرد ہی لے گئے یعنی ان کا سننا سنانا انہی کے حصے میں آتا ہے لہذا آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمائیے ہم اس دن آپ کے پاس آئیں آپ اس میں ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن تم جمع ہو جاؤ وہ اکٹھی ہوئیں تو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھلائی تھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے تین بچے آگے بھیج دے یعنی وہ فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچوں کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کا بھی یہی حکم ہے بخاری و مسلم